موجوں کی داستان ایک وقت کی بات ہے پرانے زمانے میں نوگاڑ کے اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا تمہاری طرح ہی وہ بھی ایک لڑکا تھا <laughs> اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا زینکو اور وہ سمندر کے اسی ساحل پر گھوما کرتا تھا پورا دن اپنی گٹار بجاتے ہوئے زینکو بہت غریب تھا اس کے پاس ایک دمڑی بھی نہیں تھی سوائے اس کے جو لوگ اسے دیتے تھے جب وہ گٹار بجاتا ان کے ناچنے کے لیے بڑا ہو کر زینگ کو ایک بہت ہی مضبوط بدن اور خوبصورت لڑکا بنا پر اس نے کبھی کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ ناچنے کی ہمت نہیں کی کیونکہ اس کے پاس بعد میں شادی کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا یا انہیں ڈنر کے لیے باہر لے جانے کے لیے زینگ کو اپنی گٹار کے ساتھ اکیلا رہتا اور آدھی ڈبل روٹی سے ہی گزارا کرتا جب اسے پوری ڈبل روٹی نصیب نہ ہوتی میں کئی مرتبہ بس وہ ہوتا اس کی گٹار اور سمندر ہوتا زینکو کو سمندر سے محبت تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شام کچھ مشواروں نے اس سے کہا کہ سمندر کے ساحل پر ان کے جالوں کی نگہبانی کرے جب وہ اپنی مچھلی فروخت کرنے کے لیے نوگاڑ کے چوراہے پر جائیں زینکو ساحل پر ایک پتھر پر بیٹھا رہتا اپنی گٹار بجاتا اور گاتا ہوا میں گاتا ہوں تیرے لیے اے خوبصورت سمندر جب میں تمہاری موزوں کو دیکھتا ہوں تمہاری موزیں مجھے ہاتھ دلاتی ہیں لگتا ہے تم میرے ساتھ میں ہی ہو اور جب وہ گا رہا تھا اس نے دیکھا کہ سمندر میں ایک بھور پڑ رہا ہے اور اس سے نکلا ایک بڑے شخص کا سر جس کے نیلے بال تھے اور سر پر سونے کا تاج اس علم ہو گیا کہ یہ بڑا سا شخص سمندر کا بادشاہ ہے نکل رہی تھی جو سب جانب روا تھی جب وہ چل کر پانی سے گٹار بجائی اور گایا ہے میری بیٹیاں تم سے بہت محبت کرتی ہیں اور اس سے مجھے بہت مشرت ہوئی ہے ایک جال پانی میں پھینکو اور اسے اندر ڈالو اور یہ سمندر گانے کے لیے تمہیں قیمت ادا کرے گا اور اگر تم اس قیمت سے مطمئن ہوئے تو تمہیں نیچے آ کر ہمارے لیے سمندر کے ہرے محل میں بجانا ہوگا یہ کہہ کر سمندر کا بادشاہ واپس سمندر میں چلا گیا فوجوں نے دہاڑتے ہوئے اسے ڈھانپ لیا خیر اسے آزمانے میں کوئی حرض تو نہیں ہے

باہر نکالا اور پایا کہ وہ ایک صندوق تھا ہرے لال سنہرے اور رکھ دیا پوری رات وہ بیٹھا رہا اور اس نے جالوں کی رکھوالی کی صبح مچھوارے آئے اور اسے پوری ڈبل روٹی دی اپنی جالوں کی رکھوالی کے ایوج میں اب ایک غربت زدہ شخص کے ناتے یہ میرا آخری غزہ ہے زینکو شہر میں چل کر وہاں گیا جہاں اس نے کچھ پتھر بیچے اور ان کے عوج میں اسے جو کچھ ملا اس سے اس نے بازار میں ایک دکان قائم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی چیزیں ہوئی اور وہ جلدی ہی نوگارڈ میں سب سے دولت مند کاروباری بن گیا اور اب شہر میں ہر لڑکی زینکو کی طرف پیار سے دیکھتی اور اپنی خوش قسمتی کے باوجود زینگ کو نہیں بدلا وہ ہلکا سمندر کے لیے اس کی محبت بدلی نہیں روزانہ وہ اپنی گٹار لے جاتا اور سمندر کے ساحل پر بیٹھ کر اسے بجاتا سمندر کے مانند خوبصورت نوکار میں کوئی خوبصورت لڑکی نہیں ہے اس نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت ہار نکالا اور سمندر میں پھینک دیا اس ساگر کے لیے ایک چھوٹا سا توحفہ تھا جس سے جو کچھ بھی ملا اسے پکڑے رہے اور تھر تھر کاپتے رہے سینگ کو سبر کا دامن تھامے تھا ایک پرانا وعدہ جو میں نے کیا تھا اب وقت آ گیا ہے اسے پورا کرنے کا اپنے ہاتھ میں گٹار لے کر وہ جہاز سے کودا اور نیچے کیسپین ساگر میں چھلانگ لگا دی لہریں اس کے سر کے اوپر آ گئی پھر عجیب بات ہے طوفان تھم گیا جہاز آسانی سے چلتا گیا اور آخر میں اپنی منزل پر آیا محفوظ بندرگاہ میں رکا اور زینکو کو کیا ہوا آہ زینکو سینگ کو پانی میں نیچے اور نیچے اور نیچے چلا گیا آخر میں وہ سمندر کی تہ تک پہنچ گیا اور وہاں سمندر کی تہ پر ایک محل تھا جو گلابی لکڑی سے بنا تھا زینک کو محل کے فاٹک سے داخل ہوا اندر وہاں ایک بہت بڑا ہال تھا اور سمندر کا بادشاہ اس ہال میں آرام کر رہا تھا اور اس اس کے سر پر کا تاج رکھا تھا اور اس کے نیلے بال آس پاس کے پانی میں تیر رہے تھے تم نے وہ قبول کیا جو سمندر نے تمہیں دیا اور تم نے بہت وقت لے لیا سمندر کے محلوں میں آ کر گانے میں اے عظیم بادشاہ معاف کریں تو اب گاؤ اور زینکو نے اپنی گٹار بجائی اور گانے لگا میں تمہارے لیے گاتا ہوں اے عظیم سمندر کے بادشاہ سبھی موزیں تمہاری ہیں اور سارا پانی نمک اور مچھلی بھی میں آپ کے لیے گاتا ہوں اور اس خوبصورت سمندر کے لیے میں نے اس کی موزے دیکھی ہیں اس نے مجھے ہاتھ ہلایا اے خوبصورت سمندر اور میں آپ کا شکر گزار ہوں میں ناچوں گا وہ ایک اونچے درخت کی طرح ہال میں کھڑا ہو گیا اور ناچنے لگا اس بڑے بادشاہ کے ناچنے سے سمندر کی تہ تھر تھر آ گئی وہ ناچتا رہا جب تک کہ وہ تھک نہ گیا اور پھر بیٹھ گیا تم نے بہت اچھا بجایا اور مجھے سکون دیا میری تین بیٹیاں ہیں اور تم ان میں سے ایک کو چنو گے اور اس سے نکاح کرو گے اور سمندر کے شہزادے بنو گے میں پورے ادب سے کہنا چاہوں گا میرے خیال سے ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جن سے میں محبت کر سکوں اس محبت سے زیادہ جو سمندر سے کرتا ہوں بادشاہ نے تالی بجائی اور پھر وہاں اندر سمندر کے بادشاہ کی تین بیٹیاں وہ بہت ہی حسین ترین اور ساہستہ تھی اور زینک کو سب سے چھوٹی والی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا وہ تو میرے سمندر کی ہی طرح حسین ہے اس نے اس کی طرف ایسی آنکھوں سے دیکھا جو ان ستاروں کی طرح چمک رہی تھی جن کا سمندر پر پڑتا ہے اس کے کے کے بال کالے تھے رات سمندر سمندر کی طرح بادشاہ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ زینکو کے ہاتھ میں دیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو بوسا دیا تبھی زینکو نے اس کے گلے میں ایک ہار دیکھا اور فوراً اسے علم ہو گیا کہ یہ وہ ہار ہے جو اس نے سمندر میں تحفے کے طور پر پھینکا تھا اور زینکو خوشی سے ہنسا اور سمندر کے بادشاہ کی سب سے چھوٹی لڑکی کو اپنے آگوش میں لیا جلدی ہی ان کا نکاح ہو گیا اور سمندر کا بادشاہ نکاح کی دعوت پر اتنا ہسا جب تک محل کانپنے نہ لگا اور مچھلیاں سبھی جانب تیرنے نہ لگی دعوت کے بعد زینکو اور اس کی دلہن اکٹھے اس کے محل میں گئے اور اس سے پہلے کی وہ سوتے اس نے کہا او زینکو آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے آپ کبھی کبھی میرے لیے گٹار بجائیں گے اور گائیں گے اے خوبصورت محبوبہ میں تمہیں کبھی اپنی نظروں سے جدا نہیں کروں گا اور جہاں تک موسیقی کا سوال ہے میں پورے دن بجاؤں گا اور تمہارے لیے گاؤں گا شاید ایسا ہو یہ کہہ کر وہ سو گئی زینکو کو بھی نیند آ گئی بیچ رات زینکو نے بستر پر کروٹ لی اور اس نے اپنے الٹے پاؤں سے شہزادی کو چھوا اور وہ جنوری کے برف کی مانند ٹھنڈی تھی اور سردی کی اس سے وہ جاگ گیا اور دیکھا کہ وہ نوگاڑ کے سمندر کے ساحل پر آسمان کے نیچے لیٹا تھا دادا جی اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا بہت سی کہانیاں ہیں کچھ کہتے ہیں کہ وہ شہر میں گیا اور ایک کاروباری بن گیا پر میرا ماننا ہے کہ اس نے اپنی گٹار کی اور سمندر کے بیچوں بیچ تیر کر گیا اور پانی کے نیچے ڈوب گیا اپنی شہزادی کی تلاش میں وہ کہتے ہیں کہ اسے وہ مل گئی اور وہ ابھی بھی رہ رہا ہے اس گلابی محل میں سمندر کی تہ پر اور جب بہت بڑی بڑی آتی ہیں تو شاید تمہیں اس کا احساس ہو جائے کہ زینگ کو اپنی گٹار بجا رہا ہے اور گا رہا ہے اور سمندر کا بادشاہ وہاں نیچے اپنا زبردست ناچ ناچ رہا ہے تمہارے خیال سے کیا ہوا ہوگا وہ واپس اپنی شہزادی کے پاس چلا گیا ہوگا اوہ اچھا پر ایسا کیوں کیونکہ اس کا ایک خوش نما انجام ہے اور جیسا آپ کہتے ہیں کہ ہر کہانی کا انجام خوش نما ہونا چاہیے اور یاد رکھو اگر یہ خوش نما انجام نہیں ہے تو یہ انجام نہیں ہے